سرام ہوتا ہے ابو سفیان آ رہے تھے اور ایک کے ساتھ تھا ابو سفیان نے کلمہ نہیں تو صحابہ نے ارد کیا رسول کیا ابو سفیان اور سلام صاحب نے آپ ہو گئے

کرنا ہوگا اور کیا باتیں آپ کو پسند ہوتی آگے آپ کی نئی سمجھ تو آپ ناراض ہو گئے تو فرمایا آلہ کا نام بعد بعض چون ادنا کا نام پہلے چون لی یعنی آپ کو یہ اچنا کا نام پہلے اور اعلیٰ کا نام ہو راگو میں تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ صاحب اور ابو سفیان لگ پہلے ابو سفیان کا نام کیوں نہیں جب کوئی شام بھی کم ہے تو اس سے طریقہ کوئی موومنٹ سننے کا تو ساری دنیا تو کہتی ہے سر ہو سر آج میں تمہیں بتا آپ نے فرمایا میرے حسن اور میرے حسن جن کی لوگوں کے سرکار ہیں میں وہی پہلے امام حسین خب کرتے ہو لیکن ہمارے علم میں بھی حسن نہیں ہے پہلے حسن بعد میں حسن افسوس کے ہم لوگ امام حسن کا نام لینا چھوڑ گئے ارے سارے شان کا مالک امام حسین حسن ہے امام حسین کے بعد میں اہل بیت بھی بعد میں اہل بیت کے بھی سرکار ہے امام اگر کشتی لگ رہی ہے پہلے بھی سنا دیا جاتا ہے کشتی لگ رہی ہے امام حسن اور امام حسن لگ رہے ہیں تو آپ ان کا کس کو بتائے امام حسن تو پاک ابو جان بڑے بھی وہی ہیں آپ دا کو بتا رہے ہو فرمایا میرے حسین کو دا بتا رہا ہے جگری اور میں میرا آسن کو بتا رہا ہوں میں پایا حسن میرا بیٹا ہے اور حسین جو ہے وہ میٹھا بیٹا افسوس ہے شیوں نے تو کہتے نا علماء حسن والے نے چھوڑ دیا بریڈ میں بھی علماء امام حسن کا نام نہیں ہے تو جب تک امام حسن کا نام نہیں لوگ نا تو امام حسین ایسے بیت سے کوئی آپ کا تعلق نہیں ہوئے آپ بات کا سفر سے ہی نہیں فرمایا میرا بیٹا جس سے شادی کرے گا وہ عورت بحث کے اندر تو آپ کیا کرتے شادی کر کے اس بیوی کو قرار دے دیتے چوتھی بیوی دے رہے اسی طرح آپ کرتے لوگوں نے کہا آپ کیوں کرتے ہیں فرمایا میں جس سے نکاح کروں بول سکتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں میری صلی اللہ لال وسلم کی ہوں اچھی عورتیں بہت ہی جنتی ہو پور تو آپ نے فرمایا میرا حسن اور میرے حسین پہلے کس کا نام دیا اور آپ کا قیمت کیا ہے کہ پہلے آلہ کا نام لو پہلے کس کا نام لو اگر تم پہلے صحابی کا نام لیتے پھر اس کا لیتے تم نے اس کا نام پہلے کیوں لیا ناراض ہو تو آپ حسن اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ جسے کبھی ناراض نہیں ہیں جو امام حسن کا نام پہلے نہ لے اور امام حسن کا پہلے ہم تو اس امت پر قربان ہے کہ یہ میں آیا تھی اس لیے ہوں شیعہ تو ویسے چھوڑ دے امام حسن کا امام حسن کا نام چھوڑ جبکہ ہماری کتابوں نے حسنین لکھا دیا ہے حسنین دو حسن دو حسین یا دو حسن یا دو حسین تو لوگوں جب تک امام حسن کیوں امام حسن کا نام چھوڑ گئے اس لیے ارے ایک بہت بڑا بزرگ لکھتا ہے کہ صحابہ کے مرنے میں ابو اپنا معاویہ جو ہے یہ ماننے میں صحابہ میں ان کا نام یہ جو ہے دروازہ ہے گھوڑے والے سرکار کے سامنے بیٹھے تھے تو امام ماویہ صاحب کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بندہ نے ایسے لے لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے فرمایا اٹھ جا کیوں امام حسن کا نام نہیں لیتے ارے امام حسن وہ جس کو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین جو ہے وہ علی کا بیٹا حسن کی وہ شان ہے کون بیان کرے امام حسن کی شان تو بزرگ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اس کو میرے بیٹے امام حسین کو جبریل امین بتا رہا ہے میں اپنے بڑے بیٹے کو بتا رہا ہوں جو بزرگ فرماتے ہیں جتنا فرق جبریل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اتنا فرق امام حسن اور امام حسین میں ہے میں کیا بتاؤں کہ امام حسن کی کیا شان ہے اور کیوں امام حسن کا نام شیعہ نہیں لیتے کہ آپ نے جو تھی حضرت امیر معاویہ سے بیت کی تو حضرت امیر معاویہ صاحب سے آپ کی بیعت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی شان کم ہو نہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ امام اب امیر معاویہ صاحب کی شان بلند ہے یہ جو لڑائی ہے نا اس میں آئمہ بھی خاموش ہیں کوئی نہیں بولتا یہ جنگ جو ہے اللہ صحابہ خاموش ہیں یہ ہوئی ادھر بھی صحابہ شہید ہوئے ادھر بھی صحابہ شہید ہوئے ارے یہ خارجی کیوں بنے ہیں کچھ پکڑ کر لائے حضرت علی کے حضرت علی کے ساتھ جو لڑ رہے تھے حضرت علی کی طرف سے اس صحابہ کو ایک صحابی کو شہید کر کے لائے تو آپ نے فرمایا جنہوں نے اس صحابی کو شہید کیا وہ جہان میں ہے تو خارجی ہو گئے کہ دیکھو ہم نے اس کے دشمن کو مارا حالانکہ انہوں نے اپنے بڑے کی بڑے کی وہ وہ ان کے بڑے کے صحابی کے شہید انہوں نے شہید کیا تھا تو انہوں نے وہ بدلا لیا وہ تھے منافق حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ میں حضرت امیر معاویہ بھی بری ہیں اور حضرت علی علی بھی بری ہے دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے اب فیصلہ ہو گیا حضرت امیر معاویہ صاحب والوں کے درمیان اور حضرت علی والوں کے درمیان فیصلہ ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ صاحب کے فوجیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا قتل میں کوئی ہم مانتے ہیں کوئی دخل نہیں ہے لیکن آپ کی حکومت ہے آپ ہمیں قاتل پکڑ کر دیں تو آپ اس بات پر راضی ہو گئے تو جو منافق تھے لڑانا چاہتے تھے ادھر ادھر انہوں نے دیکھا یہ تو تصویر ہو گیا وہ ظاہر حضرت امیر معاویہ صاحب سے تھے تھے منافق انہوں نے حضرت علی والوں پر حملہ کر دیا تو حضرت علی والوں نے دیکھا کہ انہوں نے حملہ اسی طرح جنگ چھیڑ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا معاویہ کسی سے ہار نہیں کھائے گا حضرت علی نے فرمایا اگر حدیث مجھے پہلے مل جاتی تو میں جنگ ہی نہ کرتا تو جنگ اسی میں چھیڑ گئی ہے اس جنگ میں ایما خاموش ہیں صحابہ خاموش ہیں ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی تو ہم اپنا سیر پھڑانے کے لیے کیوں بات کریں ہم بھی وہی خاموشی جس میں اے ہنفیو اے سنیو جب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خاموش ہیں تم کیوں بولنے والے ہو اب افسوس ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ صاحب کے خلاف ہو گئی ہے اور بزرگ فرماتے ہیں صحابہ کے ماننے میں حضرت امیر معاویہ صاحب جو ہیں دروازہ ایک تو بھائی بہت بڑی گرمی ہے دوسرا میں بیمار ہوں بول نہیں سکتا ضرورت کی باتیں ارمان لے کر آیا ہوں کہ لوگ اب امیر معاویہ کے خلاف سنی بھی ہو رہے ہیں ادھر سے بریلوی بھی ہو رہے ہیں اور امام حسن کا نام میں نے کسی بریلوی سے نہیں سنا لانا تھا ایسے مذہب پر ارے جو امام حسن ہے وہ امام اہل بیت کا سردار ہے امام حسن نے جو حضرت امیر معاویہ سے بیعت لی تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان بڑی ہے کیونکہ آپ کا بیعت لینا معمولی بات نہیں ہے آپ آقا ہیں اور حضرت امام حسین آپ کے غلام ہیں آپ کی شان اعلیٰ ہے امام حسین کی شان آپ سے بہت کم ہے کیوں ارے جو آقا مولا یہ نہیں برداشت کر رہا کہ پہلے ادنا کا نام لو بعد میں اعلیٰ کا تو وہ آقا مولا کس طرح جو خود یہ فرما رہے ہیں کہ میرے حسن اور میرے حسین جنتی لوگوں کے سردار ہیں تو معلوم تھی یا آپ کے نزدیک امام حسن کی جان آلہ ہے کیونکہ آپ کا مذہب یہی ہے آپ دوسروں کو بول رہے ہیں کہ پہلے ادنا کا نام نہ لو پہلے کو آپ کی شان میں آلہ کون ہے امام حسن ہے جن کا ہاں بریلوی نام شیعہ تو ویسے چھوڑ گیا ہے بریلوی بھی نام نہیں لیتا تو ہم امیر معاویہ کی جو آپ نے بیعت کی ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں اور ہم اہل بیت کے جب جو حضرت امام حسن کو نہیں مانتا خدا کی قسم نہ اہل بیت کو مانتا ہے نہ خدا کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے نہ صحابہ کو مانتا ہے نہ اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق ہے جب تک امام حسن کو پہلے نہیں سمجھے گا تب تک وہ مسلمان ہو نہیں سکتا کیونکہ اعلی درجہ امام حسن کا ہے اور شیعہ اس لیے نام نہیں لیتے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت لی تو آپ بڑے ہیں جب آپ نے بیعت لی تو حضرت امام حسین آپ کی جنگ میں لڑتے رہے حضرت امیر معاویہ آپ امام حسین آپ کو مانتے رہے یزید کی بیعت نہیں کی آپ نے تب تک یزید کی جنگ میں بھی لڑتے رہے امام حسین جب تک وہ باغی نہیں ہوا شرابی زیادی نہیں ہوا تب آپ نے بیعت چھوڑ دی بہتر تن دے دیا یہ بریلوی جو ہے نا یہ ختم ہو چکا ہے اہل سنت جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے کہ اس نے امام حسن کا نام چھوڑ دیا میں نے کسی مولوی سور سے نہیں سنا کہ اس نے امام حسن کی تعریف کی ہو اس لیے یہ سنیت ختم ہو گئی ہے میں یہ ارمان لے کر آیا ہوں کہ کیوں سنیت ختم ہو گئی ہے کیوں اہل بیت کے سردار کا نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے اس کا نام لو پھر بعد میں تو پہلے حسن کا نام لو پھر اگر پہلے کہو گے حسین اور حسن ایمان سے یہ ہے ارے یہ کہیں نہیں ہے پہلے اب حسن کہو گے پھر حسین کہو گے یا حسنین کہو گے اس کا مانا بھی حسن اور حسنین ہے کتابوں میں تو حسن اور حسین لکھا گیا ہے بہرحال میں یہ المان لے کر آیا ہوں بیمار ہو کر قوم کو بتانے آیا ہوں کہ مولوی بھی ہمارے ختم ہو گئے انہوں نے بھی شیعہ کی پرچار دی یہاں امام حسین کا نام لیتے ہیں اور امام حسن کا بھی لیتے اور امام حسن بہتر واری سے ہی بہتر دفعہ آپ کی عورت نے آپ کو زہر دی پھر آپ وہاں سے نکل گئے تو ایک مخالف حافظ تھا اس نے زہر بنائی نیچے لکڑی میں سوا ڈالا اس نے زہر ڈالی آ کر آپ کے پیر کو چبوک دیا آپ وہ وطن چھوڑ گئے کہ مجھے یہاں لوگ نہیں رہنے دیتے اس نے آ کر وہی زہر والا چبو دیا تو آپ بڑی تکلیف میں رہے تو آپ نے فرمایا لوگوں نے مجھے یہاں چین سے نہیں رہنے دیا امام حسن نے جتنا تکلیف اٹھائی ہے اور بہتر دفعہ شہید ہیں اتنا امام حسین نے نہیں اٹھائی اور میں مجھے یہ کہنے دو کہ امام حسن آقا ہیں اور امام حسین جو ہیں وہ آپ کے غلام ہیں جس نے امام حسن کو نہیں مانا کیوں نہیں مانتے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تو آپ بیعت معمولی بات نہیں اس سے ہم امیر معاویہ کی شان مانتے ہیں کہ اب بڑے جب بڑے نے بیعت کی تو امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے مخالفت تو نہیں کی وہ تو یزید کی کی ہے نا نہ آپ کے متعلق کوئی بات کی تو ہم جس سے ہمارے اہل بیت کے سردار ارے صاحب آپ نے حضرت امیر عمر کو کہا اے غلام کے بیٹے تو ایک بندے نے کہا کہ آپ کو امام حسن نے کہا کہ غلام کے بیٹے آپ نے فرمایا یہ جا کر ان سے لکھا دو کہ میں آپ کا غلام ہوں ارے جو صحابہ کا سردار ہے حضرت امیر عمر صاحب ارے لوگوں سنیت ختم ہو گئی ہے میں ارمان لے کر آیا ہوں کہ ہم نے امام حسن کا نام چھوڑ دیا ارے جس طرح شیعہ کرتے ہیں اسی طرح کرنے لگے آپ نے جو حضرت امیر معاویہ کی بیعت لی ہے تو بیعت لینا معمولی بات نہیں ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو غلام سمجھتے حضرت امیر معاویہ صاحب کی جن کی ہمارے اہل بیت کے سردار نے جن کو کہا آپ نے یہ آپ نے فرمایا کہ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین جو ہے وہ علی کا بیٹا ہے تو جس کو آپ نے بیت فرمائی ہم بھی اس کو اپنا سردار مانتے ہیں اس لیے بہت بڑے ولی نے کہا ہے کہ امام ابو جو امیر معاویہ ہیں صحابہ کے ماننے میں دروازہ ہے ارے لوگوں ان کی جنگ میں ہمارا کوئی واسطہ نہیں یہاں سے شیعہ پھیل گئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف جب ہمارے آکم اہل بیت کے سردار ارے ہمارے سردار ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیعت لی ہے ہم بھی امیر معاویہ صاحب کو اپنا سردار مانتے ہیں یہ پھیل رہی ہے تو لوگوں ایک ایک ڈر تو میں لے کر یہ آیا ہوں اور میں اس کی وضاحت کروں تو بہت وقت لگ جائے گا اتنا دلیلی کافی ہے کہ ہمارے امام حسن نے بیعت لی ہے بیعت کی معمولی بات نہیں ہے ہمارا چونکہ آکل کرنے کا یہ کوئی تعلق نہیں بات سمجھ آئی آئی ہاں سنیت ختم ہوئی کی بریلوی مولویوں نے ہے کہ بریلوی مولوی بھی امام حسین کا نام لیتے ہیں ارے امام حسن کا نام چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات پر راضی نہیں کہ بڑے کا نام بعد میں لو اور چھوٹے کا نام آپ نے کیا فرمایا میرے حسن اور میرے حسین پہلے کس کا نام فرمایا اور عقیدہ آپ کا کیا ہے کہ پہلے اعلیٰ کا نام لو بعد میں ادنا کا نام لو صحابہ سے ناراض ہو گئے کہ وہ صحابی اعلیٰ تھا ابو سفیان ادنا تھا تم نے ابو سفیان کا نام پہلے کیوں لیا آپ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی اور آپ نے حدیث پاک میں ہے منع فرما دیا اور ناراض ہو گئے اس لیے پہلے ہم میں پہلے امام حسن کا نام لینے آیا ہوں تمہارے دل میں بھی اس کو آکار مولا اہل بیت کا سردار ماننے آیا ہوں تمہیں بھی کہوں گا پھر امام حسین کا پہلے آپ کا اور آپ کا سردار اور آپ کا نام لوں گا وقت نہیں ہے اور باتیں بھی بتاتا جو امام حسن کیوں آلہ ہے نے کہا زندہ باد امام حسین حسنین غریب نواز پہلی جان کز کی اور ہم حضرت امیر معاویہ کو ہم اپنا آقا اس لیے مانتے ہیں کہ آئے بیت کے سردار نے بیت لی بیت معمولی بات نہیں ہے امام اعظم کی بیعت لینا امام حسن کا قصور جو سمجھتے ہیں وہ بےمان ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اس لیے مجھے افسوس ہے کہ جس طرح امام حسین کا نام امام حسن کا نام شیعہ چھوڑ گیا اسی طرح بریلوی بھی چھوڑ گیا میں نے کبھی کسی بریلوی سے امام حسن کی نام لیتا نہیں سنا یہ ارمان مجھے بیمار کو کھینچ کر لے آیا کہ قوم تک کی آواز پہنچا آگے آپ کی مرضی یہ کوئی واقعہ نہیں ہے کہ بی بی پاک بے پرد ہوں ارے ظاہر ہوا تو سورج نہیں نکلا بہت بڑے ولی لکھتے ہیں فرمائی یہ تاریخی واقعہ ہے تاریخی واقعہ کا کوئی اعتبار نہیں وہ زمین جہاں لاشیں پاک پڑی تھی وہ اونچی ہو گئی اور بی بی پاک جہاں بیٹھی تھی وہ زمین نیچی ہو گئی تو آپ نے وہاں سے دیکھ لیا کوئی بی بی پاک بے پرد نہیں ہوئی سارا یہ کفر ہے یہ بکنا ہے یہ سارے جو ہیں تاریخی واقعات ہیں جو بریلی علماء نے لے لیا ہے ارے حضرت وہ کیا کیا بات کر گولے والی سرکار نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا آپ نے فرمایا اٹھ جائے ہم سے تم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں کہا یہ گوڑے والی سرکار کی بات ہے دوسری شیعہ نے گلاس میں پانی پیا آپ کو کسی نے بتا دیا آپ نے فرمایا اسے نالے گندے میں ڈال دو یار اگلے دن کتا پانی پی گیا تو آپ نے دھلا دیا اور اس کو کہتے ہو نالے میں گیرو فرمایا کتا پانی پیے تو گلاس پاک ہو سکتا ہے میرے کے نزدیک شیعہ پانی پیے تو یہ پاک نہیں ہو سکتا کیوں فرمایا یہ سبھی بھوت منہ ہے یہ ازواج صحابہ کو گالی دیتی ہے ان کی پلیتی جو ہے رچی ہوئی ہے اس لیے اس گلاس مو گندے نالے میں ڈال دو یہ دھونے سے پاک اور گوڑے والی سرکار ہمارے مذہب کے سردار ہیں عام بات نہیں کر رہے اور حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کہا تو آپ نے فرمایا اٹھ کر جس کو ہمارے اہل بیت کے سردار نے بیعت لی اور تو اس کا نام رکا لیتے ہو رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہ کہا بھائیو میں تمہیں بتانے آیا ہوں ارے صوفیہ کرام کا مسئلہ اہل اولیاء کا مسئلہ اے دن سراۃ المستقیم سراط نام نمتا ہیں مجھ سے سیدھا راستہ مانگو میرے انعام والے لوگ کون سے ہیں انعام والے لوگ انعام اللہ علیہ من و صدیقین و شہد نبی صدیق شہید ہیں والا راستہ مانگا میں نے ایک وابی سے کہا میں نے کہا کہ سیدھا راستہ تو ہے حدیث قرآن اللہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا حدیث قرآن اللہ مانگو مجھ سے نبی شہید اور ولیاں والا راہ مانگو نبی والا راہ مانگو شہیدیں والا ولی والا اس کا مطلب ہے میرا قرآن ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ارے میرے نبی شہید ولی انہوں نے سمجھا ہے اس لیے ان کا مذہب ہی مانا میں نے تمہیں گولے والے سرکار کی بات سنا دی آپ کی مرضی آپ جدھر جائیں انعام والے لوگوں والی بات سنا دی میں تو ان کا مرید ہوں بھائی میں تو ان کی بات پر چلنے والا ہوں اور دوسروں کو بھی یہی کہتا ہوں میں آپ کا مرید ہوں گولے والی سرکار کا اب وقت نہیں ہے مجھے گرمی بہت تھنسا رہی ہے تھوڑی تھوڑی بات کہوں گا کہ مولوی بریلوی کبھی توحید بیان نہیں کرے گا ارے وہ باتیں بتاؤں گا جو مولوی نہیں کرتے چھوڑ گئے ارے توحید بیان جو نبی آئے توحید بیان اللہ تعالیٰ لا شریک ہے اپنی ذات میں ارے کسی نے اس کو پیدا کیا ہر کے کو کس نے پیدا کیا تو اپنی ذات میں لا شریک ہے اپنے صفات میں اس کے صفات ذاتی ہیں بل سب کے صفات عطائی ہیں وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں لیکن ہر ایک اس ہونے میں اس کا محتاج ہے واہد اللہ شریک اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے نبی آئے توحید بتانی ہے تو بریلوی کبھی توحید نہیں بتائے گا اور دیوبند کبھی مقام رسالت یہ موضوع تو بہت اونچے ہیں لیکن مجھے گرمی کھا رہی ہے مولوی ایک بریلوی کہہ رہا تھا غور سے سنو نا مسئلہ یہ ایسے بتاؤں گا جو آپ کو کسی نے نہ بتایا اور اسلام میں ضروری ہے اللہ تعالی وہ کہتا ہے بریلوی مولوی جس طرح اللہ لا شریک ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا شریک ہے جس طرح اللہ بے مثل بے مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثل مثال ہے غور سے سننا توحید کا مسئلہ ہے جو آج تک کسی مولوی نے نہیں بتایا اور نبی آئے توحید بتانے کسی مولوی بریلوی کو توحید کا خبر نہیں وہ آپ کو توحید نہیں بتائے گا اور دیوبند مقام رسالت نہیں بتائے گا ٹائم کبھی ملا تو وضاحت کروں گا آپ تھوڑا سا میں اشارہ کر جاتا ہوں کہ گرمی میں میں مر رہا ہوں کہ میں نے کہا تو نے شرک کیا غور سے سن اس نے کہا کیوں کیوں میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ خاموش لگے میں نے کہا اللہ نے نہیں فرمایا وہ ماں محمد اللہ رسول میرا محمد نہیں مگر رسول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ارے رسول ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے وہ یہ رسول ہیں جو اس کو رسول نہیں مانے گا لان و فلح کو بینا ہے ہم کسی رسول کے ماننے میں فرق نہیں کرتے تین سو تیرہ رسول ہیں اب وہ ایسے چل رہا ہے کیسے میں نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے شان میں سب سے حضرت علیہ السلام رسول تو ہیں رسول نہیں مانو گے کافر ہو جاؤ گے لیکن آپ سے شان میں حضرت علیہ السلام رسول شان میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان میں آپ سے رسول تو ہیں وہ بھی رسول ہیں اب میں نے اس کو بتایا اب تو کہتا ہے اللہ لا شریک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا شریک ہے اب مجھے معبود دکھا جو شان میں کم ہو ہو معبود ارے ہائے کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں کوئی معبود ہے جو شان میں کم ہو رسول تو ہیں شان میں کم معبود تو کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا پھر تو ایک مثال کیسے اس کا بات ایسے پڑھ کر اوپر آئے گیا جواب نہ دے سکا تو آپ معبود اور کوئی معبود نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں شان میں کم زیادہ اور رسول ہیں شان میں کم لیکن کوئی معبود ہے جو شان میں کم ہو ہو معبود تو کیسے ہو گیا سمجھ آئی ہے نہیں آئی تو اللہ تعالی وحدہ لا شریف ہے اپنی ذات میں بھی اپنی وہ ذاتی صفات کا مالک ہے باقی سب کوئی عطائی صفات کے مالک سمجھ آئی ہے نہیں آئی تو اللہ تعالی واد شریک ہو گیا اس کا کوئی شریک نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ وہ بھی یہ مقام رسالت نہیں مانتے بریلوی توحید بیان نہیں کرے گا نہ اسے پتا ہے ارے آپ اللہ تعالیٰ اللہ شریف ذات میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک وا بھی کہنے لگا کہ آپ حاضر ناظر ہیں ارے میں نے کہا آپ حاضر ناظر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حاضر ناظر ہیں کوئی نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتا کہ تو جس کو حاضر ناظر کہتا ہے کیا شیطان حاضر ناظر ہے تو دوڑ گئے تین جار پہ دوڑ گئے باغ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتا ہوں اللہ رسولو اگنا ہوں اللہ رسولو میں نے دیا میرے رسول نے دیا میں نے تو میں غنی کیا میرے رسول نے غنی کیا اب مکان رسالت بتانے کے لیے اگر زندگی رہی تو میں اگر پھر آیا تو بتاؤں گا باقی بار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد شریک ہے اور صفات میں بھی اس کے صفات ذاتی ہیں وہ مارنے کا حق ذاتی طور لگتا ہے بندے کو اتائی طور دے دیا مارنے کا تو یہ دو توحید اور رسالت اور وہ میں نے آپ کو جو بتایا مقام ارے اہل بیت ارے خدا کی کس جس نے حضرت حضرت حسن کو اہل بیت کا سردار نہیں مانا وہ اہل بیت میں ہے بھی نہیں اس کا نہ اہل بیت سے تعلق رہا نہ صحابہ سے تعلق رہا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ختم کرے کرنا میں ہوں تھکا بیٹھا دعا منگو اللہ منگوا لاکھ ماننا نصیب قیمتی آپ نے عنایت فرما دیتی ہیں نے اس واسطے ادوا فرما چھوڑ دو بالکل کوئی بندہ آ کے ہونے کی کوشش نہ کرے جس بندے دل میں آپ کا آدم اگے نہیں ہوگا آپ جتھے بھی ہون آپ دیا نگاہ ساڈے اتنے ہیں آپ کا فائدہ سارا مل رہا ہے کرم اتو پتا لگنا ہے آدم سے آدمی کا آپ کو پتا نہیں جی دکے دے پائے خدا کا نام جی یار ادب کا پتا ہی کوئی نہیں تو جناب بزرگ بھی کن دفعہ آ چکے ہیں بزرگوں تو بعد میں حضرات اللہ لزیز کل یارہ محرم الحرام شریف بعد نماز زور محلہ مغل پورا شہر حافظ آباد حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد عثمان حیدر شاہ صاحب انہوں کا نورانی بیان ہوئے گا اور رات بعد نماز با بام جلن بام مقام جلن بعد نماز عشاء انشاءاللہ شاء اللہ لذیذ مسجد حنفیہ غوثیہ رضویہ دے اندر